<coughs> جی اور جی، ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کیا تو اس کو اب شادی کے بعد سسرال والوں کے ساتھ حج کرنا فرض ہوگا یا نہیں اگر وہ لڑکی بالغ تھی تو اس نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کر لیا تو اس کا شرعی حج وہ ادا ہو گیا